اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنی ہے اور جو تمہارے پیچھے یعنی والا ہے اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں